لیکن ہدایت کتنی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور یہ شریعت کا امتیاز ہے کہ مثبت پہلو کے ساتھ من بھی لائن ذکر ہو جائے شریعت صرف یہ نہیں کہتی کہ یہ کا نام گاڑی ہے ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ ہر شریر کا انتظار ہے یہ نہیں بھی ہمیشہ مت کبھی جھوٹ نہ دینا ایک انسان اگر کرے کرے لے کے وہ کسی صحیح آئے مطلب آگے بتایا جہاں شریر نے لگایا کہ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین ہدایت ہلایا بہت مرد نے بتایا خاص نے بتایا کہ اس بہترین کے مقابلے میں بہترین چیز یہ ہے یہ سب سے بہترین ہے یعنی سب سے بہترین طریقہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مقابلے میں اس لیے کہ سب سے بہترین وہ کیا ہے تو میں جو شکل امور وہ میں ساتھ دوں سب سے قرآن حدیث میں نہ کتاب اپنے سے ایڈ کر وہ اتنی بہترین ہے کہ سرمایہ کے ہر نئی چیز جو ہے ہر جگہ گناہ اور ہر گناہ ہی جہنم کی آگ یعنی ایک نیا ہے کسی بھی بہترین ہے کسی بندے کو کہاں پہن دیتا ہے جہنم کی آگ یہ فائدہ ہے ہمارے ہندو میں راشن گھر میں ہر محمد مہاماری کا سماؤ رہا سب کو بہترین طریقہ صرف ایک ہے ایک ہستی ہے ایک تصویر ہے جس کا طریقہ سب سے بہترین جو مثال ہے قابل عمل ہے قابل قبول ہے اسے ہٹانا ہے اور ایک نمونہ ہے جو خود محمد رسول اللہ کے بلکہ یہ قاعدہ اگر میں ہو تو جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں ان کے جواب میں ہو اس ودے دراز ہو اس سب ناراض ہے ان کو منانا ان میں عبادت کا اہتمام کرنا میرے سبھی کیا یہ سارے ہوئے نبی اسلام کی تعلیم کے ثابت ہر معاملہ یہی دے رہے کیونکہ یہی دیکھ اگر مجھے نہیں ہے یہی ہدایت ہے سبھی نہیں کامیابی اور تعداد یہ حصول کی بنیاد ہے یہ بات لگانے میں بار بار لڑائی ينزل فيه وتحدثه تنزل عليه تفهم جبت السلف من الغمر كده يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم اعمال الله اس رسول کی بات کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسوله أي ما نرى الله رسوله في آجنا يكسب آجنا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله تهديني لكن الله في محبته فيه والله في غاده فيه الله تعالى في محبته ليه تعالى في مجهول بعض دلالة وصلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا ما أباه من الدين أمة النبي كذلك شخص مثل خدم كافر قيل من أبى يا رسول الله كيف الجنة كان تعالى فلا تنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أباه يتشق من ذلك ذو النتيجة اور جس شخص میری ناگرانی افسانی راستہ راحت اور میری بات کو سن کر شکار کرنے والا روزے سامنے روڈ ویسے سائن تو اس کے خلاف کوئی حضرت بازی ہوا تھا اور میری بات سن کر بنے گا لا سک اس طرح آئے گا تو اس کے ہاتھ میں اپنی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تو شریف رسول اس بات کی مقاری ہے کہ ہمارا حق نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ علیہ کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی کی ابتدا میں جنت کے وعدے ہیں اور اس کی لاپرواہی میں جہنم کی رائے ہیں سر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على الاسلام يقول لهم في املاك في املاك في املاك في كذا اللي دمى كذا كثير في في في في في في دنيا من خلاله العقل في الله من خلال الله الدنيا في خلال الله العقل من خلال في جاء محمد جاء محمد رسول في صلى الله عليه وسلم وفي رواية يمكنها ثمانين أدنى يتبع في جماعتية بالنسبة للغيرين بالله تقدمه يقول آخر كده نراحل تمام مخلوق قاعدे भी अभी रखते हैं इसका माना ये होगा कि हमारे लिए नई अकराम का रास्ता है और आपकी सजा और आपकी पैरवी यही आपके मतलब आदत का प्रभाव है अरे हम من يفعل في الهاجر ويجرم ويعاقل من يبعث متقبل يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو يكفر इसे शब्द इस दीन में तो नई चीज जारी कर दी जो दीन में नहीं है जो हमें है ये मतलब चीज जारी कर एक और अभी मन आने आने नहीं था ये अमल होगा کسی شخص نے ایسا کام کیا ایسا عمل کیا جس میں ہمارا عمل نہیں ہماری تکلیف نہیں ہے نہیں یہ پہلے ہمارا اسے کوئی چیز بنا کے جاری کی دوسرے نے لوگ عمل کیا امت بنایا کسی اور نے بنایا الگ الگ بجائے ہمیں چلی گئی جس میں ایک عمل کتنا اچھا ہوتا ہے نگاہوں کو بھاگا بھاگ اتنا سمجھ سکتے لیکن اس عمل کے ضروری ہے کہ اسے جنگل چاہیے آپ کی واپس اور آپ کی تفصیل کھاتے ہیں چاہے وہ آگے رہنے والا کوئی بھی کئی بھائی تین ضرورت جنہوں نے اپنے طور عمل کر لیا ایک کمرہ اور سنگھ لڑا کر آج کے بعد ہمیشہ نماز کروں گا رات کو اور کبھی نہیں چھوڑوں گا دوسرے نے کہا کہ ہم آئے تو اپنے میں علاوہ سے میں آج کے بعد روزے رکھوں گا اور کبھی اسلام نہیں کروں اور تیسرے نے کہا کہ ہم آئے تو آئے گئے نے کہا میں اپنے گھر بار کر دوں گا اور کو چھوڑ دوں گا اور وقت سمجھا اور یہ پچاس روپئے ہو رہی ہے مکل ندیا کو کے بھاری عمل کے حریف باروا کے جاری کی کوئی بھی کرائی ہے اور اپنی طور پر بڑے اخلاق کے ساتھ کو کیا رات بھر کی عبادت کریں زمانے بھر میں عمر بھر مسجد میں بچوں جب رسول اللہ اچھی عمارت ان کی ترابی کی طرح رہی تو آپ اس سے آئے بلکہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہوگی اور آپ نے ساتھ میں بھائی کی جو میرا بنے گی رہی ہے میں رات کے دوران میں جا کے نہیں روزے رکھا نہیں ہے چھوڑ دیں اور میری بھی نہیں ہیں کچھ لوگ ان کے لیے کچھ لوگ پنجاب کے لیے بہت میں ڈرائیور آنے میں بھی بنی گئی جس شخص نے میری سننے سے میرے ضروری ہے کہ ذرا بھی وہ ہم نے بھی نہیں کہ دین سے نہیں جماعت کریں کیا کتنا خوبصورت کتنا اچھا لیکن اچھا عمل بھی محتاج ہے نظر اسلام کی تاریخ آپ کی بہت سی بات ہے والا امر کو جان کو بھی بہت لیکن ذرا کسی بال کے شریت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ایسا ہے اس ایک چیز افراد کریں گے اور اپنے کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہمیں چاہیے کہ کسی رسول اللہ کا تو تو یقین کریں گے میں نے جنت میں پہنچانے والی ہر چیز بتا دی کوئی کوئی ہمیں ہے تو جو جنت کے شوق کا باعث کر سکتے ہو میں نے بیان کر دیا جو تعلیم جنگ کر تو لیے ضروری ہے کہ نبی اسلام کے سلمان کا اتفاق سلمان کا دیکھ اب میں پیغمبر اسلام کی کتاب کے جو دائر اسلامی ہے تو بھی جنت کا دائر ہو رہا ہے سارا عمل اللہ کے بدن بتا دیجیے کوئی دائرے کے سامنے نہیں مقدمے کے ساتھ جس میں نبی اسلام کی سنت کی امیر ربنا يديك سماح ربنا يديك قريب بعدها ايه وقت الموضوع كده بعدها يا شعبان كان هناك شعبان كان هناك هناك تعلق له लेकिन इस ज्ञान के अज्ञान और आपके अपराधी मौजूद है आपके आराम मौजूद है तब उम्र मोमिन सुनाते हैं कि कान रसूल अल्लाह रसूल यसूम हत्या नसूल अल्लाह यसूम वकान युक्त हत्या नसूल الذين يقولون هذا يقولون السير نحن يقولون السير سارع سير سارع हम ने समझ लेते हैं अपना कभी कभी उपकार नहीं करते हमें क्या होता है और कभी आप होगे छोड़ देते नकली होते और छोड़ दे रहे थे पहले नहीं छोड़ते हफ्ता नकली बना रहे थे हफ्ता के हम ये समझ रहे थे अगर ये तय कर लेते सब घंटे होना कुछ होना नहीं وكان یعنی شاہان کے تعلق سے نبی علیہ السلام کا یہ ماحول کا یہ ہے کہ ساگان نے بلکہ ایک کا کے بعد کہ شاہان رہا نبی بعد شاہان کا پورا ہندو ہو بتا مار علی رسول رسول اللہ مسائل کتنا پھر آزاد ہوتا کہ ہم نے نبی اسلام کو پیرس ہے دو مہینوں کا روزہ رکھنے کو ہے دیکھا سے دو مہینوں کا سوائے شاہان والا نبی اسلام بعد اپنا پورا شاہان روزہ اور رمضان کے ساتھ پھر رمضان یہ دونوں رام مکمل ہوئے يقول عمك كيف يقول التراويح عمر الباب شعبان ليس فرق ربيع ليس فرق يا رب فالصحابة يقول يا الله شعبان ليس فرق يا كم رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاعت شهره عنه كثير من الناس एक महीना है जिसके खराब हो सकती अंदर से बहुत से लोग आ रहे हैं الرجل هنا لم يكن عندي لما يكون شعبان في عملية الواقع دول رقم عملية ذات تبعات حقهم يرفع فيه العملية إلى الله وأخذنا يرفع عملية إلى الحرم يوم هنا جسم هنا لا من دون في أعمال الله تكون حيدا استعمال من دون في أعمال الله تكون حيدا جسم كافية جاهد معلومة میں نے سب یہ بتایا کہ بندوں کے اللہ کو کو دکھائی جاتے جاتے بتایا یہ سارے میرا آواز کہ میری یہ سارے ہے یہاں مسائل کیونکہ میرے آواز اللہ کے سامنے دے دو تو ان میں اور یہ آواز کب اٹھائے جاتے ہیں شاہبان ساوار آج نہیں یہ آواز کب سے رکھو بلکہ مکمل شاہبان ساوار رکھو تاکہ جس دن بھی آواز پیش ہو سے إذا الولاء والعقل يجي بس رسول الله يا الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله خيرا وكان في سبيل خيرا جو يا کے ہم دے رہا ہے اللہ کے دے رہا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ستر سال دور کر ستر سال کی مسافر في عمر دور كده دے یہ ایک وجہ ہے تو سنائے کہ وہ آبائی يا جماعة. دیر ہوتی ہے نا جانتے اس تاکہ جب میرے سامنے پیش ہوں تو میں انہیں نہیں یہ رکھے کیسے کبھی رکھنا جن رات کو اسی بڑھ رہے جن رات کو صحابہ نے پوچھا آپ ان رکھتے ہیں رسول اللہ سے مشہور سنا ہے کہ آگامی لوگ ہر سوشن آنے والے اللہ ان دو دنوں میں بندوں کے آنا اللہ کے سامنے دیش ہو نہیں چاہتے میرے آواز پیش ہو تم ہو میرا تو تین کو اس میں راج ہو ادھر ہر شاہان کے مہینے میں الگ الگ کے سامنے آواز دے جن کی عقیدت اللہ کے میں دھیان دے دی ہمارا کام ایمان ہے اور اس کا اعتبار کریں ہم روزے رکھیں اور اللہ کے جنم رسول کو دیکھے گی اور آپ کی سنت کی بتا تو شاہان کے مہینے کے تعلق سے یہ وہ امور ہے جو بڑی شہر کے ساتھ اللہ کے جنم میں امن کو اب جو ہے ایک رات جس کو شبر رات کہتے ہیں بیر الراج بیر الراج کہا جاتا ہے اس رات کے حوالے سے اس دن کے حوالے سے بہت سی باتیں مارے نمبر ایک یہ اس دن بہت سے اہم امور کے فیصلے کسی کی زندگی کے کسی کی موت کے روزے کے اور جو عام امور بندے کو دیکھ ہیں اس دن لگا اس کے فیصلے دوسری چیزیں مشہور ہے ایک رات کا قیام کرنا چاہیے تیسری چیز میں مشہور ہے کہ رات کو اگلے ساتھ جانا چاہیے چوتھی چیز میں مشہور ہے کہ اگلے میں بڑا ہے اور پانچویں چیز میں مشہور ہے کہ اس دن کے اہتمام کے طور پر اچھے پکوان میٹھے کھانے میں حلوا اور ہر وہ چیز جو مشہور ہے وہ بجانا چاہیے اس کو بات میں چاہیے اس قسم کے انہیں دن بڑے ہم بلحمی اس کے ذریعے قرآن کی آئے ہوئے قرآن کی ہر درخت ایک رات ہر آپ اور مضبوط امر کا کیسا ہے اس کے موڈی ہے جو کپڑا یا زندگی بڑھانے میں اس رات کا یہ سرام کیا ہے سبھی بات یہ ہے لمن الشام هي عظيم في البخاري ولا دخل حرام ما هو قائم जो कि होने वाला है उसे देखकर तुरंत सोचो इन द्वारा करो मकाबिल खिलाए कब हम नकल को समावाद और अर्ज बेखबीर अल्लाह अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों की तकलीफ से پچاس ہزار بات ہے تمام مخلوقات کی تقریر حاصل ہو چکے سب کے ساتھ ان محبت کا کب پارن میں رہتا میرا کبھی بندے کے فیصلوں سے بھائی رہے گا اس بندے میں کب پیدا ہو گیا کتنا جینا ہے کیا کھانا ہے کیا پینے سب ہے جنت میں جائے گا جائے گا یہ سب دیکھ بولتے ہیں فیصلہ فیصلہ دوسری یہ جس میں اس رات کے فیصلے لگے اس راج کے بارے میں سب کیونکہ اس کے اس مقام سے لگایا اس کے اطلاع کا حکم دیا اور اس کی حالت دو باتیں بیان کروں ایک یہ کہ میں اندر کی غلط مبارک کہ ہم نے اس قرآن کو بارہ ہاتھ رد کرا یہ رات بار رد تھے اور اس میں ہم نے قرآن اتارا اور آگے بتایا کہ کسی رات کیسے ہوئے ان کے ساتھ سے دو حساب ایک کے فیصلے میں رات دوسرا اس میں ہم نے قرآن اتارا اور قرآن القرآن ناظرون القرآن قبل تعبدون تعبدون القرآن فبدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في هذا الشهر أما القرآن في هذا شبه بدل بدل بدل आपका बच्चे को शब्द करे सामान्य से नहीं दूसरे काम बताया क्या होगा भगवान मुझे उनके रखे हुआ हमने भगवान में جس زمانہ یہ ہے کہ وہ کہے گا سوال کرنے لوگ کو فیصلے سب کو بنا لے تو فیصلے تو ہو چکے تم نے سارا رہے گا گاڑا بندے ہوئے فیصلے تو سارے ہو چکے کمزور کبھی نہیں جس میں یہ شیر کام سے چھوٹتا ہے یہ خلاف سیدھا ہے کہ میرا یہ سب مومن کو بڑا بیٹھنے کا ہے یہ سب بات ہے اللہ کے کائنات کے فیصلے ایک مرد مومن کی ہدایت نہیں کرتے ایسے اللہ کو ہم نہیں بنا میرے اللہ کے فیصلے بہت ہیں اور راشن ہونے والے ہیں اور کسی کی نگاہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتی تو فیصلے ہو چکے پھر شرح قدم لے فیصلے بتا کا ہمارا یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ فرما چکے ہیں اور لوگ محفوظ ہیں شب قدر کے موقع پر جنرال جنرل منیجر اس ایک سال کے فیصلے ان کی سمے قدر کو لے کر اگلی سمے قدر پر ان فیصلوں سے آگاہی اپنے سلسلوں کو لے جو اللہ کا لکھا ہوا ہے جنرل محفوظ میں موجود فیصلے ہو چکے ہیں لیکن شب قدر میں فیصلے کیے جانے اس کا مطلب یہ کرنا چاہتا ہے ایک سال کے فیصلے جو اللہ فرما چکے ہیں میں لکھ چکے ہیں ان فیصلوں کو اپنے رشتوں کو دے دیتے ہیں کہ ایک سال تک یہ میرے فیصلے ہیں میرے دور بہت تو کرشن کو فیصلے ہوتا ہیں اور کرشن ان فیصلوں کی تنقید کرتے ہیں اللہ کے عمل کو جو کچھ ہے اللہ کے عمل اور اس کی مشینت کو ظاہر ہے اور اس کی مشینت کو ظاہر ہے تو یہ بات کہ سب بڑا فیصلے ہوتے ہیں یہ چلا دکھے کتاب جیسے برادری ہے اجماع ہے اسی بات کا کرتا دلیل صرف گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ آج لیکن یہ ایسے ہوا اگر یہ روڈ سے ہم کھاتے تھے تو صرف ہے امت کے اجماع کے مقابلے اور بعد امت کے دیکھو يمكن دي استدراك وقيام الجنب لدرجة الذي يريد المعقول إلى به من مدد فيه لما نقلت من تعليم العلم رسول الله مدى الآية إذا كانت لا يقبل من شعبان مقوم مقوم ليلة هذا قوم نهار كتاب شاہبان سوچتے بھی آپ جس کو شاہبان اندر ہی رات آ جائے تو دن کے بغیر ہو رات کو کیا بھائی رات کا عمل جن کے بغیر رکھو رات کو کیا جس میں والے ضروری ہے لیکن ضروری کا حکم کیا ہے اس کو ہر دن میں موجود ہے یہ بھی ہے جس میں نظر آ رہی ہے جن میں ابھی کھڑا ہوا جن میں ابھی کھڑا ہوا ہر دن میں ہر کھانا نہیں ہے یہ ریسرچ کرتا روزے روزے بنا کر آگے لڑائی کرتا ریسرچ کرتا ہے کرا ہو یہ نہیں یہ رائے موجود ہے کسی طرح کے کلر کسی طرح نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کے رونے کی مشکل نبی اسلام کو عمومی خرابوں کی ذرا ہے میری آپ جناب رسول اللہ کروں تو سارا شاہراہ ہو گئے پھر ایک دن کی تفصیل کا جانا ہے جو شخص وہ جو اپنے سامان رہتا ہے وہ آتے ہیں پھر کبھی بھی سامان کو لیکن یہ تفصیل سارے ہوتی اور جس حدیث کو تفصیل کی دلیل خراب کیا جاتا ہے وہ موجود ہے لأنه يبقى عليه كلامه في التعقيد مختلف المقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمهورية لله انتهيت سماعات غريب سبعين يقول الله عز وجل من كلام عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار جوزك مجبر جان مجبر بالدميرة وقمت بها جهنمها يقول الله عز وجل من قال قولا من أقوله يجي الشك مجاهدة وقعت میری طرف سے میں نے نہیں کہا یعنی تو ایسا قول ہے میں نے نہیں کہا میرا قول نہیں اور وہ کہتا ہے مجھے تو مجھے کرتا تو میں کہا میرے موقع موقع لوگ بننا وہ بنا تھا کہ میں سب کے بدلا سے بننا یعنی وہ طے کرنے کر دکھانا چاہتا میرے بھائیوں کے بہتوں روایتوں کے مقام بڑا کرنا آپ لوگ بلا کریں موضوع حقیقت بیان کرتے ہیں موضوع حقیقت ایک معروف تاکہ ہم تو ہو جائیں گے معروف میڈیا میں بہت اچھا ان کی بڑی آتی ہے ہاں، ستر فیصد جھوٹی ہے اور ان کا بیان بڑا چاہتے خراب لوگ سنتے ہیں بہت اچھے جن اقدام میں لیکن میں میرا بیان رکھا ہے کچھ بیان چاہتے ہوتے ہیں کیونکہ تعریف نہیں ہے کہ آپ نے جادو کو شروع کی آپ کے بیان میں پہلے جادو ہوتی ہے کہ تعریف نہیں جادو تو بری چیز ہے اس کو کفر کہا جاتا اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ بیان جادو ہوتے ہیں تمہیں بیان بندے کو گمراہ کرتے اچھے کاموں کی تصویر اچھی ہوتی ہے اور برے کاموں کی تصویر بری ہوتی ہے بدان کے بعد نکال کر جادو میں جادو رہتا ہے اور اس کے تحت ایک بندہ نکال کے رکھتا ہے جب کام کرتا ہے لیکن ایک بیان بات ایسا ہوتا ہے جو ہزاروں اور نہ ہو کے مزدور ہوتی ہے الاستخدام كل البرنامج هذا البرنامج واحد في مدينة الرمية والكبرى هذا واحد من البرنامج الرمية لا تزيد اسم ترونيك البرنامج ترونيك التخفيف نبي البرنامج البرنامج الخارجي जो कि सारे होंगे के सामान हो जाता है पूरे वजह की जानते क्योंकि इस महीने اس میں اس کو بتا دیجیے تمہارے یہاں ہونا چاہیے اور ابھی تک یہ ہے کہ لوگوں میں ہونے کرنا ہم چاہیے رمضان کے لوگوں میں سماج جب سبھی ہو گئے بڑا بڑا بڑا ان ان ان کا کا کا ہے ہے بڑھاؤ کس مہینے کے لوگ آتے حالانکہ مہینے کے لوگوں کا دماغ کرنا چاہیے یہ ایڈوانس دن کی تقریب سے برابر بلکہ تقریب کے ساتھ عبادت سے ایک ایک شخص شخص سے مائنڈ اسے کیا نہیں چاہیے کو کھانا آپ لگا کر مائجنگ کرنا ہے لیکن کے لیے ایک دن کی تفریح آپ اس رات کے بیان کے حوالے سے کچھ راتیں ڈیٹ ہوتی سب سے معلوم نہیں جانے کے لیے کبھی رات سے دیتا اور پھر آنے کے بعد جب آپ کے وقت تو اسے لمبا ہے نہیں لگتا میں نے ایک رات میں نے اللہ کو بستر سے گھوم پایا بستر سے گھوم پایا تو میں نہیں آپ جن آئے اگر میں نہیں لگا تو نہیں یہی سنوا اللہ ایسا کریں تو بارے میں ایسا رکے نہیں کہ بار کسی سو جی کی ہو اور آپ کے سو جی بیٹھے ایسا ایسے رک جائے آپ کو بتایا جو راج ہے یہ راج جنب الله في ليله مسلم شعبان في اعتبار الدنيا اما تعالى كسرى اعتبار الدنيا لا بالفطر اعتبار الدنيا نزول وكان الشيخ يذكر باكثر من عدد شعر زمن ذلك الله عز وجل قبيلات مسلمه في كل يوم سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو مارا ادھر یہ جانکی جی روز ہے جس میں دو آدمی گیا ایک الگ الگ مزدور مزدور اور دوسرا سے نوشن اس دراز دوران دوسرے میرا کم دنیا کے حدیث کے ایمان تمام محمد جنتا کے ذریعے سے کیا انہوں نے اس کو حدیث کہا اور اس کی دو علتیں یاد ہیں دو علت ایک یہ کتنے کرانی ہے حجاز کیا جس نبیت سے روایت کر رہا ہے جنگل میں صحیح اور حجاز کا جاہیہ سے سنا حاضر ہے ہم بدار إيه هذا أنا متعجب هذا الرجل إنما تكلم خلال السنة شعبان فجاء خير وجميع خلقه إلا يقدر ويساعد لما يقدر ومن يدفع عنه أهل أهل أهل أهل الفقه فقد أمرهم أن کہنے دو قسم انسان ہو گیا ایک مشرق اور دوسرا بڑا مشاغل دیکھ کے زندگی نہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں جانا کی روشنی نہ ہو لمبے سے تو سر بھائی کے لیے کرو تو میں کہہ رہا ان کو بات کرو ان کو بات نہیں کرو لیکن یہ لگایا آپ نے سنا لیا بھگت سے دو لگتا ہے بھائی ایک دفعہ لگایا عبد الله بن يحيى بعيد بخير تعرف بعيد المسلم هذا ثقة لأنه مثلث هذا لا يعرف بعض الطريق المثلث هو أنا أنا أنا فنقول أنا أنا غير مثلث طريق رئيس من الداعية بالعيد إلا هو رئيس المسلم موجودة ما هي ليس في استدلال يقابل غير المعرفة يستمر الديانة يحكم بتدخل من غير الغرب لكن ये गरीब जाते थे अल्लाह ने जमाया कि राजा उसका है उसका आराम क्या होगा वो आराम क्या होगा राजा तेरा महीने शाबान अल्लाह का महीने रमजान के तुम महीने रमजान में भी समझ रहे फिर जमाना क्या लेकिन अभी रईस ही करके बोलो ابن تيمية رحمه الله تعالوا في اسم ده ايه؟ اسم دي انت سلام ومتغير ما يكتب معانا ايه اللي يقدر هو يكون بتاع بتاع ايه؟ هي دي جت عقدة القاعدة الثانية المفروضين بتاعنا ايه؟ دكتور يبقى كده عارف जिसको बात करोगे श्राद्ध अर्घ्य कहा गया श्राद्ध अर्घ्य श्राद्ध अर्घ्य ایک ستر ایک بار تین سوا دیا جو ہے سو اور ہر سب سے یہ کا جب ہم لوگوں کی سات لے تو دو ہزار كده وقالوا تحقيقها فيه كده وقلتم عقيقها نقول في كده عقيق عندين الشيخ لا خلص لا يقول كده لا بس بعض الشيخ يقول كده لا لكن بقول الكلام دي لما عقيقها معنا يقول هذا أول شيء قريبا إذا خلص عليه هذا هو العقيقة عن نفسه وفي جهولة عن نفسه بطرافة دلائل ليس فيها يعني زي تحب النظام هذا هو عقيقة نحن نتعامل عن نفسه اور یہ آگاہ مکمل یہ کہنا نہیں چاہوں کیونکہ چھبیس سال میں تو عبادت پرانی سے نکالا لا کے دیکھ کے نہیں ہے تو نہیں کافی شہر سے لا کے آدمی نہیں کافی راج کر انسانوں کو سبق کے سامنے دیکھ انسانوں کو انہیں کوروना ہونا نہیں تو ऐसा मामला ये कब्रस्तान जाना किसी किसी खड्डे में जाना है वो कब्रस्तान में दुनिया के कम लेकिन कोरोना होना है मेरे काम के अमल से आवा के अमल से कोई तकलीफ नहीं लिहाजा इस रात को खास करना कब्रस्तान में जाने के लिए और कब्रस्तान में जाने के लिए यह कदम الطبري في العرض قالوا وهن اثنتين مقاصد لكن برضو قد انا غير قد انا حالات كبيرة هو العرض كمان مع ان الله ظاهر القلوب كبروا في زمان كلمة الأولين والله كمان يقول العلم بقبول في زمان كلمة إحنا مرافق قدر بس ارتفاع في على بيعمل نبی گرام دو سہارا گرام دو اور سب مسلمانوں لینا ہمیں سے قدم نہیں ملتا کام سال اور کئی مختلف چرارا ہو گیا کبر چار لے آگے بڑھے گئے یہ چرا گیا دیے چلانا لکڑی جگہ ستارا گیا اور عبادت میں روشنی کا خاص سامان جیسے آگ دیے یہ تشدد ہے مجوسیوں کے ساتھ مجوسی مجوسیوں مجھے مجھے مجھے مجوسی آپ اس طرح اور عبادت کے معاملے میں بھی کا کپڑا کاج ہے کبھار کے دشمے دائز اللہ کے بندے اپنے اندر حیرت پیدا کریں عقیدے کی نبی اسلام کی کلت کیا کپڑا کو کسی بھی ہو ان کی تمیر کرنا ان کی نکالی کرنا یہ کوئی مدد نہیں وہ ان کی تاریخ ہمارے اور یہ نقصان دے تھے ہم سارے آنے جگہ سے زیادہ اس آنے سنت کو خطرناک سمجھتے تھے جو اہل جگہ کی تعریف کرے جو ان کی نقابی کرے جو ان کے پاس بیٹھے کیوں اس لیے کہ اہل جگہ سے جگہ کی ہونا سے بدلا تھا لیکن شکتی سی بن ہے کہ اہل آئے سننے آئے ادیب سے اور وہ ان کی ضرورت اس میں لوگ دھوکہ سکتے ہیں یہ بھی لیکن بتنا چاہیے لیکن اخبار میں دو دوستوں پر نماز حرام کرے گی ایک پورے آخر آتا ایک پورے آخار بول رہے تھے پہلے موافق موافق لو عاشت لا تقول لا لم تقول كذلك فإن خطر بين قبل شيطان سويت ما وكان ما وكان شيطان تتوكل بدون يعني شيطان تتوكل بدون تتوكل يعني ده في بدل تعبير تعبير يهدف هو فقط बस फिल्मों की इबादत करो ये शैतान की इबादत करो शैतान की इबादत بات کر سل کے شیطان کی تعلیم کی جگہ کرنے گئے تو سورج کی لہٰذا سورج کے گرو اور سورج کے گرو کے بعد وہ سجدہ کرے تو سورج اللہ آپ نے سنا تو تم کرو گے تم سجدہ نہیں کرنا کرو گے تم کشب ہوتے شریعت بڑی بات ہے بڑی بات ہے تم اس قسم کے مواقع شریعت کی ہے نا شریعت میں رہو جنابی کی بنا سوچا کیوں نہیں سیدھے کھڑے ہو سکتے ایسا ہے ہم میت بھائی کوئی بھی لوگ ہے لوگوں حضرت لوگ سب نے پوچھا کیوں کہ دھوکا کھا گیا تو کسانوں کا استعمال نہیں تھا حالانکہ ہر شخص کی خواہش ہے باپ کا کنارا ہے ماں کا کنارا ہے بھائی تھا خریدی دوست ہے سجے سے دعا قبول ہوتی ہے سجے سے جا کر دعا دے نہیں ہر یہاں تو سب نے یہاں ایسے ایسا آ ہوتا ہے جو غیر حالت ہوتا ہے تو سیپتی جلت کے اس موقع پہ صرف بھارت ہو یہ شیطان کی عبادت ہو تو عبادت کے لیے آگ لے کے جا رہے ہیں شراب لے کے جا رہے ہیں دیے لگا رہے ہیں اس میں کشبوں ہے مزدور ہے مزدور کے ساتھ مزدور کی آپ اس طرف وہ آپ کی بات ہے ذرا ہو آپ کی عبادت نہیں کرتے جب کرتے بالتمرير طبعا عقلها جنونها عقلها طيبة عقلها زمن عقلها يقولها في البلد كل شيء حبيبها كان خط أحسن تقريبا أبي عارف تقريبا أبي عارف يوم يقول كان شريعة دينه دين هذا إذا استعمل ولا هي دين هذا التوحيد هي في بين الناس التواصل الحقيقي تواصل قبل قبل مجاهد جنة قاعد جنة سلامة جنة نے جو بجلی کا پکڑا پیسے کا نقصان چیزیں ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے سن کو اس لیے سوال سر یہ دیکھنا سر یہ دیکھنا یہ ساری بات کرتے ہیں دن کو خاص خان یو بتانے کے لیے ہو تھوڑی الله تعالى يشوف تشوف كيف خرج الآن يشوف يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأخذون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أي ما قالوا خرج مشاركة يتوقف عمري ويقعد عنده وتنهار عنه فيوجد وتقول الله يكون جنوبك الله يكون جنوبك ये लोग दिन के लिए जाकर दुनिया के लिए जाते मार भी है اور دین سے دور کریں گے کیونکہ اگر خالی دین پیش کریں گے اس میں مال نہیں خالی دین کا بتانا تو یہ ہے کہ مال خرچ کرے خالی دین تو یہ کہتا ہے کہ جس شخص کا رات کا کھانا لوگوں گے اور وہ سوال کرے لوگوں سے کیا وہ دن میں آئے گا اس کے سر کو سیر کی بوٹی نہیں ہوگی ہریوں کو مل رہا ہے تو دین خارج یہ ہاتھ خراب ہے نہیں ہو جانا لیکن یہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کی ہر کوشش مار سارے کی دل کی طرف ہے تو مر گئے آج اس کا ٹیگا ہے کل اس کا ساتھ میں پرسوں اس کا دس میں پھر اس کا بیس میں پھر اس کا چالیس میں پھر اس کے دس ہوئے پھر کبھی ضرور کر گئے صبح کے سمجھ اس کے رات ابا کے ساتھ میں دیکھے پہلے تھا اور وہ دو لباس کے رنگے ہوئے اچھا جو کتابی گئے کتابی نہیں اچھا سا لباس پھر اور کسی غریب کو کسی نئے بات کو دیکھو اچھا میں نہیں تو ہار ہوں دیکھنے کا ہم یہ کا کو نہیں ہوگا اب اگر ہلوا کو ملے گا جلدی بسار دیا کریں اب ان کے پسندہ دیا مسافر اللہ جاب کو ایسے لوگ ہے ان کے سے چبل دے رہے ہیں تمہارا دین بھی ملتے ہیں کیونکہ تم صحیح دین پیش کریں گے تو اس میں کھانے پینے کی حوصلہ رہے گی دین کو کہتے ہیں اندر خیر تو اوپر کا ہاتھ کیسے نیچے گیا کسی جی مولوی کو خیر کسی مولوی نے کہا کہ آواز میرے گھر میں ختم میرے باپ کا ختم ہے میرے ماں کا ختم تو تم نے تو پیدا ہو گئے تو آسمان بھی نہیں کرتے تو زمین بھی ہو گئے تمہارے بھی ہمارا گھر کے چاہتے جانے سکتے ہر چیز لیکن کبھی کہ تمام دو رہے تمام اور فلاں کا ختم کرو فلاں کا يبين لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا النبي صلى الله عليه وسلم سليمان واضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف صار عنده بس اه تتمرن بدون تتفضل كأنه ايه هذا اللي هو سوريا بنادي और अल्लाह ने बना दिया सोने का बना के सो दिया तो तीन दिन के अंदर सारा मार दो बेचारे जन्म के बता रहे پیارے گرم آ کر آپ کیا دوسرے بھوک بھوک سے بہتر تو میں میرے کی طرف میں کھڑا رہتا ہوں سے سننے کے لیے اور مجھے کھانے کی بھی بھوک ہوتی تھی تو اتنا آپ پڑ گیا کہ ہشی کے دور پڑھنے کے پھر میں کو کھانے پینے کی فکر کرتا تو ایک دن یہی کا سمت بن گئی لیکن کوئی کھانے پینے کا معاملہ کا ہم نے نام آئے اور سوال تو کرنا نہیں نہیں کھانا کھلائی تو کتنے ہم لا کا زیادہ ترین ہوگا غریب ہوگا وہ سوال نہیں کرے اور سوال تو جب بھی ملے بھوک جدید اٹھانے کے ایک پوچھا آئی بنانا تھا دور درج آئی کہ بہت نہیں ہیں وہ اپنے اوپر دوسرے کو کبھی دیتے خود تردی بنا سکتے دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں تو وہ شریر نے صاحب کو سنا تو ایک لمبا گندا دے کے آگے چلے جو بات جو ہے کو وہ ناگر دیں یہ نہ سوچا کہ بالکل سیدھی اس کا کبھی ایک بچہ نہیں جانتے اب ہے کہ اپنے سوچا اس کا جو ایک بات کر کے تمہیں بات بتا رہا ان کو روک شکایت کرنا نہ سمجھا انہوں نے یہ بات کرانے کے لیے تھوڑی دیر سورج مسمت ہوگا سورج زبان کا مانا نبی رسان کا دور کمار جو ہے کہاں چلے نہیں کھانے کی مگر چلو جہاں نبی کے رسان کا کھانے کے پاس بیٹھ گئے اور اللہ کو خود کا اختیار بتاؤ تو اللہ کے کسی کو ہوا ہمیں گروڑ نہیں تو آپ ایک سارا سی نا تو ہمیں بنے اور ایک گیارہ ستر سینے والے کہاں پہ نہ کریں گے شروع کر دیا گرم بنا گا سامان سات روپئے شروع ہو گئے ایک نے کیا دوسرے رکھ دیا تیسرے رکھ دیا پیسے میں سامان چار سے رکھ دیا ستر کا آڈر کرا بمن الله يجيب بيتي فأدعوك على كنتي إيه يا هو كتبها قال كنتي لا نسيا حتى رغيته حتى كده فراغه رغبه لا أوفي من أوفي حتى خوف الأخلاق أوفي تبي برا حتى جبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا إيه تقريبا بالله إيه تقريبا بالله كتبنا فيه في الصف الآخر من الأمر صلى الله عليه وسلم ये है جو خلاف خلاف ہے ہے کچھ ہونے کا اللہ کی راہ خوش کرنے والے کے نوازی دہمان کریں لیکن اللہ جاب نے ہمیں کی کہ ایسے لوگوں سے خیال رہے جو آئندہ کرے اچھے لباس میں اچھے لاجے ہوتے جو اللہ بہت اچھی شریفانہ کہ ایسے لوگ لوگ کے نہیں آئے کون بھی ہے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ کے یہ ایک ہوگا تو داد جو ہینڈ لوڈ کرتے وہ سر ہم نے دکھایا ہے سر ایک بات یہ ہے جو دین کو تیار کیا کے رہا ہے دین کے ذریعے ملتے اور دین کے ذریعے جاتے ہیں دین نے ابھی دیکھی ہوئی جب اللہ بات ہوگا کہ ان میں کبھی ان میرا آدھار بن رہا یہ اصل میں بات نہ ملتا ہے تو اس دور آپ کبھی ہوتا ہے تو بہت سے نئے بھی آئیں گے تمہارے ساتھ اور تمہیں اللہ کا دین بتائیں گے اور دین سے بھی دور کریں گے مار بھی کھائیں گے انت افكر طيب يا انت تقريبا في قاري امور دیکھنا کے تعلق سے کس دن کے تعلق سے معروف اور دیش کے جاتے بیان ہوتے ہیں ان کا کہہ کے تعلق سے یہ باتیں سارے سنے پر ہی شاہان کے پورے مہینے کے تعلق سے جو پیغمبر اسلام کا عمل آپ کے قرآن آپ کا دل ہے اس مہینے کی برکات وہ آپ نے سن لی ہردے کی نمائندہ مہینہ اس کے حاصل ہے ہردے کی قابل عمل دل کا رابطہ بہترین رابطہ تضاف هذا الجنس لما تجعل عند خطبة الحاجة قلت له فلا شيء أيضا فإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاستنكر يسلم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم استوى هذا من هذا جاء فلا يسلم يسلم سمي خبر هذا سمي براب هذا سمي غراب هذا اور دوسری طرف ہے اس کا طے کرو اگر مطابق ہے تو آپ مطابق نہیں سمجھو مزید اور فاصل آئے گا اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ دین کی بہترین ہوتا ہے اجلس عندك كلام في اتفاقه قائم هذا اتفاقه كلام دلوقتي وبرا مبارك راس عند حد المبارك وفي الله المبارك او بالله المبارك هر طرح في فعاله من على هذا هو في عمر كان فتوى عارف كلمة طيبة قرآن في سورة المباركة تعلم دول رسي اختبار اتفاقه عدم كلمة اس وقت کوئی کام نہیں کرنا جب تک اس کام کا کرنا اللہ کے نبی سے خارج ہوگا یعنی اگر ثابت ہو تو اللہ کے نبی نے کام کیا ہے پھر کرنے ہو بالکل جاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے تو دو شخص ضرور قاعدے کو سمجھ جائے وہ دین کو سمجھ دین کسی چیز کا بنے انہوں نے کہنے شکل انسان سروا کرتے تھے صرف دین دو چیزوں کا ایک عبادت کس کی کرنی ہے دوسرا عبادت کیسے کرنی ہے منتا ہے دوسرے بتا عبادت کس کی کرنی ہے صرف یہ کرتا ہے کیسے کرنی ہے کیسے اللہ کا کرتا ہے جو دو سیک سمجھ گیا پا گیا پہچان گیا ان کا ٹائم حاصل کر گیا اور انتہائی کا گیا اس کے پاس ہوا پی رہا ہے اور دیکھ بچے سے معلوم ہو گیا وہ مسئلے دین سے دور ہو سکتے دین سے دور ہو جاتا اور یاد بچوں جب ان کے قوم میں ہوا جاتی ہے تو اس کے مقابل کی سنت ختم ہو جائے سمجھ ختم دیکھو پندرہ شاہان معروف ہے لیکن مکمل شاہان کے مہینے کا معاملہ لوگ لوٹے گا اور لوگ ایسے کریں کہ صرف رجب رجب کے رہنے کے لوگ اسلام کرتے پھر کل کے بعد اور کو زندہ کرتے رجب میں پورا رجب رجب رجب کا پورا مہینہ رجب کہاں لکھا سارے دن اللہ نے سارے دن رجب کے معاملے سے پورا تو کار کے گندے کی پچھلے دن گندے کی دیتے تو اس مہینے کا اہتمام رجب رجنا کار دیں رجب کے رکھے جو دلے تھے اور نے سامان کی سہولت دینے کو ختم کر دیا اب دیکھ کے سنو میں اس شاہبان کی حقیقت نہیں جاتا اور سارا جو وجہ پر ہے جسمنی شاہبان پر جب بھی جگہ آتی ہے تو سنت آہستہ بٹ جاتی آہستہ سے جاتی تو مثال آؤ رمضان کے مہینے کے تعلق سے پھر رمضان میں بعض علاقوں میں پھر بیس طرح کئی سالوں میں کئی دفعہ لڑائیاں ہوں یہ تبلی ادارہ تحریک ادارہ اور لگ رہا ہے ہونے صاحب کسی طرح کیوں ہوتی انہیں دھوکہ ہو گیا خراب حالانکہ پیغمبر اسلام کی سنت پھر رمضان میں بھی سارا سال آپ کی سنت فطر کی دوڑ ہے لیکن رمضان میں روزے سے روزے کے جانے سے لوگوں کو خبر گیری ہوگی لیکن نہیں اس کی جگہ مسجدوں کے اسپیکر ہو جاتے ہیں اور پورا ایک گھنٹے باتیں پڑی جاتی ہیں شور بتایا جاتا ہے اللہ کے گھر سنت کیا عدالت ہے بجے خلاصے ہو جائے بلکہ اس سے بچے سیکھیے کہ مختلف مراکز اور بھاگ اور موسیقی کا سامان لے کر نے دوں یہ کی سنت سے انہیں ہدایت کی اللہ نے ماسکوں کی مسلم کر دیا بالوں میں مسلم کر دیا موسیقی کا آرام مسلم کر دیا ہمیں دوں گے ہمیں آپ ہمارے ادر میں ہے پہلے کے مطابق وقت ہے اور لوگ ان کو دے دیں اگام دے دوں دے دیں یہ بارش ٹھیک ہے اللہ کے اندر کے سمجھ ہے اس کے لیے لڑیں گے بڑے عدالت تسبب همك استعمارك هذه لأنه يخرع هذا بس تعلق على تخبرك ترخارية كل الدول هذه كل الدول هذه لهذا عم تهنيجها حقك تاني أو تنون استخدام الدراسة عند حقك أو استخدام الدراسة الله رب العالمين دفاع الدراسة इसे आपके बताए रहे अल्लाह ताला हमको तो अभी बता दे हमारे अपने प्यारे पैगंबर की सुन्नत की तबाश और हमको फिर एक करें कि फिर एक महल है اور انتہائی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو بلایا کو بتاؤ اور اپنے پیارے کے عمر کی سنت کی تو سزا کی تحریر بتا دے ابھی ہے اور سب لوگ ابھی لگا کی بات بتا رہا ہے